تو جس کو جتنا پہنچا کو روشن کیا گیا اور اس آگ کے اندر یاد کرنا دے ہمیں مکان دے یا کرائے کا مکان دے اللہ نے ہمیں ایسی دولت سے مالا مال کیا اللہ نے ہمیں ایسی نعمت سے مالا مال کیا میرے رب کی زد و جلالت کی قسم اللہ کی ساتھ زمین اور ساتھ دولت کی پہچان ہو جائے اس دولت کی معرفت ہو جائے تو پھر مسلمان رونا نہیں روتا کہ میں غریب ہوں یا امیر ہوں میری زمین ہے یا نہیں ہے میرا ذاتی مکان ہے یا کرائے کا مکان ہے میں سائیکل کی سواری کرتا ہوں یا امپورٹڈ کار کے اندر جو ہے میں سفر کرتا ہوں میں اے سی ماحول میں رہتا ہوں یا فٹ پاتھوں کے اندر گرمی میں سوتا ہوں اللہ نے امت صلی اللہ کے مقابلے میں اللہ کی تمام خلائق کے مقابلے میں اللہ کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں بڑی قیمتی نعمت ہے جنہوں نے اس نعمت کو جانا اس نعمت کو پہچانا انہوں نے اس کی خبرداری کی جو ماں باپ سے مسلمان پیدا ہو گئے اور مسلمان کہلائے جانے لگے انہوں نے اللہ کے قرآن کا سودا کیا انہوں نے ایمان کو بیچا fallar پڑے گا چاہتے تھے کہ ابھی تم ایمان اور اسلام سے بات آؤ گے کیا تم ہمارے دھرم کو قبول کرو گے کیا تم ہماری تہذیب کو اپناؤ گے کیا تم ہمارے تشخص کو اپناؤ گے کیا تم ہمارے لباس اور ہمارے کلچر کو اپناؤ گے کیا تمہیں ہماری معاشرت پسند ہے جوں جوں قریب جاتے اللہ اکبر کا نعرہ وہ صحابی کے زبان سے بلند ہوتا تھا اور کہتے تھے او خبیصو جلد از جلد مجھے তারা صحابی کہتے امن والا برکت والا بنایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حالات ایسے پیدا کر دیے کہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تم کے ساتھ نہیں آئے حالات کیا مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں آئے حالات تو آنا مسلمانوں کا لازمی حصہ ہے تلوار کے سہارے سے چلتا صحابہ کرام چیچڑے جی پہننے والے صحابہ کرام پیٹ پر پتھر ڈالنے والے صحابہ کرام کے قدموں کے اندر کے ڈالے کے موقع پر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی لے کر پتھر پر مارا تو دوستیں چنگاری بھی دی آقا کے چہرے پر آئی آقا کے چہرے پر خوشی کے آسار نمایاں ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر یہ کیسے کیسے مسکراہٹ ہے یہ خوشی کے آقا ہے فرمایا تبو یہ غزوہ ہے کہ صحابہ کرام کے لالے پڑے ہوئے تھے بھوک سے جان جا رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر کو باندھے ہوئے تھا اور نے دوہرے پتھر کے اندر پٹ پڑ سے نکلنے والی چنگاری کو دیکھ کر آقا کے چہرے پر خوشی کے آسار اپنایا ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا اے آقا یہ خوشی کیسی ہے آقا نے فرمایا اس چنگاری کی روشنی کے اندر میں کئی سر و کسرا کے خزانے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے پڑ جائیں گے مسلمانوں حالات سے ڈرنا حالات مسلمان حالات سے نہیں ڈرتا شہری میں ڈالے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو جائے گا بھوکوں اور باتوں پر لگائے شیر ابھی تعلیم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو جائے گا وہ بم برتا وہ ایک ایک فارٹی سیون چلائے وہ انکاؤنٹر کے اندر نہ ہم مارے وہ تاریخ کی سرزمین کو یاد کرے گا وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین کو یاد کرے گا وہ ان غیر کے گھر پر تیرے آنے کی کیا ضرورت تھی کوئی سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی کوئی تحقیق حال کی نوبت نہیں آئی اس کو بجلی کے کھمبے سے ہاتھ پیر باندھ دیا گیا اور یہ جو ہے آواز لگا دی گئی ایک مسلمان دن کے اجالے میں پنچایت کے مکھیا کے گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہو گیا تڑپا تڑپا کر اس کے آدھا کو کاٹ کاٹ کر اس کے سر میں کی مصروفیت نماز چھوڑنے والا کیوں دکان میں الجھ گیا تھا تیسری رکعت میں آنے والا جماعت کو چھوڑنے والا قضا نماز پڑھنے والا دنیا کے ہماری ماں کے پیٹ ایک درخت کی طرف دیکھا وہ کھجور کا درخت تھا اس کھجور کے تنے پر ایک اندھا سانپ تھا اس اندھے سانپ کے ساتھ ایک چڑیا آتی تھی اور کہیں سے دانا لا کر اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈالا کر ورنہ تم تم تمہیں آخرت کے لیے کیا گیا ہے یہ ایک بجے آنے والے یہ سوا بجے آنے والے یہ فجر کو کرنے والے یہ پانچ وقت کی نمازوں کو چھوڑنے والے یہ جمعہ سے جمعہ کے درمیان نمازوں کو چھوڑنے والے یہ والے یہ کا لباس اپنانے والے یہ کی تہذیب و تمدن اور کلچر کو اپنانے والے تمہارا ایمان بنا نہیں بنا ایمان نہیں آیا ابھی تک تمہارے رگو ریشے کے اندر آقا کی محبت نہیں آئی آقا کی محبت آتی ایمان بنتا میرے رب کی زد و جلالت کے نظر یہ ذلت کی زندگی یہ رسوائی کی زندگی آج مسلمان نہیں گزارتا دیکھیے حضرت مثال کی سلام و سلام گئے ہوئے ہیں سمندر سامنے ہیں اور پیچھے گراؤنڈ کا لشکر ہے بنو اسرائیل تم اپنے لاٹھی کو بھی آسان کچھ ரஷ்யா Pete مہر دے دیتا ہوں اس کے لیے پنڈال کی ضرورت نہیں اس کے لیے آنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے ٹدت کی ضرورت نہیں اس کے لیے ولیمے کی ضرورت نہیں حیثیت ہو تو کرو نہ ہو تو کوئی بات نہیں دنیا کے سردار امیروں کے امیر پیغمبروں کے پیغمبر فرشتوں اور انسانیت کے سردار حضرت زینب کا نکاح کا ہوا آسمانوں کے اندر تیرا نکاح وہ زمین پر ہوتا ہے کوئی نکاح پلیٹ کے اندر کرتا ہے کوئی نکاح راکٹ کے اندر کرتا ہے حیائی اور بے گی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ چمار ہماری امت کی بیٹیوں کے ہاتھ میں نقد رقم دے مسلمان کے پاس دولت نہیں مسلمان کے پاس روپیہ نہیں مسلمان کے پاس پیسہ نہیں جو آج غیروں کے پاس جا کر مسلمان جیس کو مانگا کرے اور ان کی فیس بھی رقم کے اندر مزدور نکاح کو ان بھیڑوں چماروں کی محفل کے اندر ادا کرے تباہی نہیں آئے گی اور کیا ہوگا بربادی نہیں مسلمانوں یہ بات آپ اور یہ تیری فصلت مجھے پسند آئی انسانوں کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی سے دے لگی یا افسر بھائی دل لگی بھائی لگا بھائی لگو ہو کام نہ ہو ہوگی کہ تم برائی کو اچھائی کے ذریعے سے جواب دو یہی ہونا چاہیے لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا بزرگان دین کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی فراست اور ان کی چالاکی کو دنیا کا کوئی عقل مند ان کے پیر کے کلبے تک نہیں پہنچ سکتا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کی طرف جاتا ہوں